نماز کی آٹھویں شرط اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں مونڈوں یا دونوں کانوں تک اٹھائے ہوئے یعنی رف کرتے ہوئے امام یا تنہا نمازی ہو تو اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکو سے سر اٹھائے اور کھڑے ہو کر قیام میں یہ دعا پڑھے ربنا الحمد ملء السماوات وملء وملء وملء الارض ما ما من اے ہمارے رب اور تمہارے لیے ہی ہر طرح کی تعریف ہے بہت زیادہ پاک تعریف جس میں برکت دی گئی ہو آسمان کے برابر زمین کے برابر اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہیں اس کے برابر اور اس کے علاوہ بھی جتنا تو چاہے اس کے برابر اور اگر مقتدی ہو تو ربنا نا الحمد حمد کہے